أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بیما فلن تزلو بعدی ابدا کتاب اللہ و سنتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب شرع لي صدري ويسر لي أمري من سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الاحترام ترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے دو آیات مبارکہ اور آقا انعام خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و صحابی و وسلم تصدیبن کثیرن کثیرہ کے فرابین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو مال السیت حافیت کاملات دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حق سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے اپنے سابقہ معروضات میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے پیارے نبی حبیب عربی خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور سرکار دو عالم جو دعوت لے کر آئے اور ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ کا نبی جو دعوت لے کے آئے وہ مسئلہ توحید تھا اور اللہ کے نبی کو اس دعوت کے لیے اس عالم میں انقلاب لانے کے لیے کیونکہ صحیح معنی میں جو انقلاب ہے اگر آپ غور کریں کہ پوری دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں یا اقتصادی انقلاب تھے معاش کے مسئلے پہ انقلاب تھے یا سیاسی انقلاب تھے یا انقلاب کا ماننا آپ یوں سمجھتے ہیں کہ ایک حکومت بدل گئی اور دوسرے لوگ آ گئے تو یہ انقلاب ہے حقیقی انقلاب دراصل وہ ہے جو ہمارے محبوب اور محبوب دو جہاں محمد عربی لائے ہیں کہ جس انقلاب نے عقائد میں تبدیلی پیدا کی جس انقلاب نے مشرقوں کو موحد بنا دیا تین سو ساٹھ بتوں کے پجاریوں کو اللہ کی توحید کا علم بردار بنا دیا جس نے قاتلوں اور ڈاکوں کو ویشیوں کو رحم دل انسان بنا دیا جس نے اپنی اولادوں کے قتل کرنے والوں کو دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کا محافظ بنا دیا اور جو ایسا انقلاب آیا اور اس معاشرے میں انقلاب لائے جہاں ضلالت تھی جہاں ظلمات تھے جہاں اندھیرے تھے جہاں سود تھا جہاں ربا تھا جہاں زنا تھا جہاں ڈاکے تھے جہاں قتل تھا خون ریزی تھی ان میں انقلاب لا کے میرے مدنی محمد نے صحابہ جیسے تارے پیدا فرمائے وہ لوگ جن کے گھٹی میں یہ پڑا ہوا تھا شرک ہے بت پرستی ہے اوسان پرستی ہے کاہنوں اور نجومیوں کے ماننے والے جنات سے ڈرنے والے بھوت پریت پہ اعتقاد رکھنے والی قوم کو صدیق عمر بنا دیا عثمان و علی بنا دیا جس کے انقلاب نے عقائد میں تبدیلی کی اعمال میں تبدیلی کی سیرت و صورت میں تبدیلی کی جس کے انقلاب نے عورت کو حیا بخشا جس کے انقلاب نے امت کو ضیا بخشی جس کے انقلاب نے پورے عالم کو ہدایت بخشی جس کے انقلاب نے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا دیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاس ان کے انقلاب کے لیے کوئی فوج نہیں تھی کوئی عسکری قوت نہیں تھی کوئی جدید ایڈمی ہتھیاروں سے مسلح نہیں تھے اور وہ طاقت وہ قوت وہ کیا تھی وہ اللہ کا قرآن تھا جس کے بارے میں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک جو ہیں صرف فصاحت و بلاغت میں نہیں بلکہ آپ جس نظریے سے نظر ڈالیں اس کی جامعیت پہ نظر ڈالیں اس کی کام لیت پہ نظر ڈالیں اللہ کے قرآن کی حقیقت پہ نظر ڈالیں اس کے مضامین پہ نظر ڈالیں اس کے کلمات پہ نظر ڈالیں علماء نے لکھا ہے کہ ستر ہزار پانچ سو پچاس کلمات جو ہیں تو گویا ہر کلمہ جو ہے وہ ایک علم کی بنیاد ہے اور تمام دنیا کے علوم کا مجموعہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور قرآن بھی ایسا کہ جس کے الفاظ بھی اللہ نے نازل فرمائے اور جس کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ علم نفسیات والا اگر اپنے علم سے نظر ڈالے تو قرآن میں راہبری ملے گی اگر علم زراعت والا اپنے علوم سے نظر ڈالے تو قرآن میں راہبری ملے گی علم فلکیات والا اگر نظر ڈالے تو اس کو روشنی ملے گی یعنی آپ قرآن پاک میں کسی طرح اس لیے جب قرآن نے خود یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ما فرتنا فل کتاب من میرا مدنی ہم نے ایسی کتاب دی ہے کہ جس میں کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا اور کئی فرمے فی کتاب مبین فرمایا نہ کوئی تر نہ کوئی خشک یعنی دو لفظوں میں قرآن نے ساری دنیا کے علوم کے مسئلے حل کر دیے کہ دنیا میں کوئی چیز یا تر ہوتی ہے یا خشک ہوتی ہے اللہ نے فرمایا ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی مگر ہم نے کتاب مبین میں ذکر کر دیا ہے اگر کوئی فل کی یاد کا طالب ہے اللہ فرماتے آ فلم الى السماوات والارض اور کئی فرماتے ہیں لم يروا ما خلق اللہ اور کئی فرماتے ہیں کہ فرج البصر هل ترى من فطور اور کئی فرماتے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے غزالی سے پوچھا کہ آسمان کے تارے جو ہیں سیارات جو ہیں ان کے ابراج ہیں ان کی منازل ہیں ان کی سیر کے رستے ہیں اللہ کا قرآن اس کے بارے میں بھی کچھ فرماتا ہے آپ نے فرمایا تم نے قرآن کو غور سے نہیں پڑھا ہے قرآن کے دیول کا مور

صاب کل فی فل کی اللہ ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیے اور چاند اور شمس کا ایک تقابل پیدا کر دیا ہے اور چاند ہے شمس و کمر ہے جتنے ستارے ہیں وہ فلک میں تیرتے ہیں اب اس نے سوال کیا کہ علامہ صاحب یہ تیرنے کی بات جو ہے یہ تو سیدھے جانے کی بات ہے اور تاروں کی رفتار کبھی سیدھی بھی ہوتی ہے کبھی الٹی بھی ہوتی ہے اللہ نے قرآن میں سیدھی کی بات تو فرما دی ہے لیکن الٹی چلنے کی بات نہیں فرمائی فرمایا تم نے قرآن کو اچھی طرح نہیں پڑھا قرآن نے وہ بھی ذکر کر دیا ہے فلاں چھپ جاتی ہیں تو اب اس کو سمجھ آیا اس لیے قرآن کہتا ہے زراعت پہ نظر ڈالو افرا تم ماتا رسول قرآن کہتا ہے اگر طبقات زمین پہ نظر ڈالو الارض فراشن والسماء بناء وانزل من السماء ماء اگر پہاڑوں پہ نظر ڈالو فرمایا رو الجبال جدد بیز وحمر مختلف الوانه كذلك وطور سینین وحاد البلد الامین جس علم پہ نظر ڈالو قرآن میں ہے تو یاد رکھو مسلمانوں اللہ نے قرآن مثال اور اتارا جس مہینے میں وہ مہینہ بھی بے مثال جس رات میں اتارا وہ رات بھی بے مثال اور جس نبی پہ اتارا وہ نبی بھی بے مثال اور جس امت پہ اتارا وہ امت بھی بے مثال ایسی چیز اگر ملی ہے تو صرف خدا کے نبی محمد مصطفیٰ دروی شریف پڑھ لیں اور بیٹھ جائیں مہربانی کریں بیٹھ جائیں جلدی جلدی بیٹھ جائیں بھی نہ اپنا وقت ضائع کیا کریں نا میرا وقت بیٹھ جائیں آرام سے اللہ قرآن کب اترا ہے کس مہینے میں اترا تھا شہر رمضان قرآن اور میرا اللہ وہ رات کون سی تھی اور میں وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر رمضان کا مہینہ بھی بے مثال ليلة القدر کی رات بھی بے مثال اور میرا مدنی بھی با کمال جس کے بارے میں فرمایا نظر نبی تكون من المنذرين بلسان میرا مدنی ہم نے قرآن اتارا لانے والا کون ہے جبریل امین اور اتارا کہا ہے تیرے دل پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام آئے حضور کا درود پڑھنے مسلمانوں یاد رکھو اگر پہلے زمانے میں چودہ سو سال پہلے اگر امت شرک سے نکلی ہے تو اللہ کے قرآن سے ظلم سے نکلی ہے تو اللہ کے قرآن سے ذلت سے نکلی ہے تو اللہ کے قرآن سے آج بھی اگر دنیا آج بھی اگر انسانیت امن چاہتی ہے ایمان چاہتی ہے سلامتی چاہتی ہے اللہ کے قرآن کے سوا کسی جگہ نہیں ملے گی دیکھ لو اس وقت پوری دنیا پہ نسارا پوری دنیا پہ یہودیت اور نسرانیت کو اپنی قوت پہ ناز ہے اپنی طاقت پہ ناز ہے تمام دنیا کے لوگوں کو دگنی کا ناچ نچا رہے ہیں پہ ان کا کنٹرول ہے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ساری دنیا کے چین کو خریدا ہوا ہے لیکن نہ تورات محفوظ ہے نہ انجیل محفوظ ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک سو تینتیس انجیل کے نسخے دنیا میں آئے ایک سو تینتیس میں سے یاد رکھو ایک سو انتیس کو تو ان کی اپنے ماننے والوں نے رد کر دیا کہ یہ تو جھوٹے ہیں باقی چار ہیں صرف انجیل یو ہے انجیل متی ہے انجیل مکوکس ہے یہ اناجیل چار ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں ایک سو تینتیس میں چار بچے ہیں اور چاروں کے ماننے والے کہتے ہیں ہماری کتاب ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور دوسرے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے وہ زیر و زبر بھی نہیں بدل سکی اور ساری دنیا نے زور لگا لیا اور یہ ساتھ یاد رکھ لیں کہ اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے اور قرآن کا مانا بھی اتارا ہے لفظ بھی اللہ کی طرف سے منع بھی اللہ کی طرف سے اللہ نے قرآن بھی محمد کو پڑھایا ہے اور قرآن کا ترجمہ بھی محمد مدنی کو پڑھایا ہے قیامت تک قرآن بھی محفوظ ہے ترجمہ بھی محفوظ ہے یعنی اللہ کا قرآن بھی محفوظ محمد کا فرمان بھی محفوظ آپ اندازہ فرمائیں آپ نے تو قرآن کو کبھی اس انداز میں پڑھا ہی نہیں ہے نا توفیل دوسی ایک قبیلے دوس کا بہت بڑا سردار ہے سرزمین مکہ میں جب آیا مکے والے جب ملے تو انہوں نے کہا کہ تفیل کا خیال کرنا یہاں ہمارے ہاں ایک نبی پیدا ہوا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اس کی بات نہیں سننی اس کا کلام نہیں سننا ہے اس سے بچ کے رہنا ہے بلکہ ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ کانوں میں روئی ڈال لو کہ کہیں چلتے پھرتے بھی اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ آ جائے تو فیل نے کہا کہ میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے نہیں پتا لگ سکتا کہ یہ کیا کلام ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے وہ کہتی ہے اتفاق سے میں گیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حرم میں کھڑے ہیں اور تلاوت فرما رہے ہیں کہتا ہے جو میں قریب گزرا دل نے چاہا کہ سنوں جب میں قریب ہو کے بیٹھ گیا اس انداز میں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے لیکن میرے کان قرآن کی طرف متوجہ ہیں حضور نے قرآن ختم کیا اور چل پڑے میں پیچھے پیچھے چلا گیا حضور جب اپنے گھر کے کے دروازے پہ پہنچے میں نے کہا محمد عربی مجھے بھی کلمہ پڑھا دو سمجھ آ گیا قرآن اتنی دیر میں زندگی بدل گئی اسی طرح قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ متحم جب بدر میں قیدی ہو گئے مکے والے قیدیوں کا فدیہ دینے کے لیے چھڑانے کے لیے مدینہ منور آتا ہے کافر ہے دشمن ہے محمد مصطفیٰ اور حضور سورت تور پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں مغرب کی نماز ہے اور حضور نے سورت تور پڑھی ہے اور میں چونکہ مسلمان بھی نہیں تھا میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور قرآن سننے لگا اور جب حضور سایت پہ پہنچے ربی کا کہتا ہے خدا کی قسم مجھے ایسے لگا کہ ابھی اللہ کا عذاب مجھ پہ اتر پڑے گا حضور جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا کیسے آئے ہو میں نے کہا آنے کا مقصد تو پھر بتاؤں گا پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں شہاد اللہ الہ الا اللہ شہاد محمد اللہ حضرت حسن رضی اللہ ہو ہیں دعوت ہے مہمان ہے آپ کی ایک باندھی ہے کنیز ہے وہ سالن نہ رہی ہے کہ گرم شوربے کا پورا ڈونگا جو تھا برتن جو تھا حضرت حسن پہ گر گیا غصے میں دیکھا باندھی کی طرف حسن قرآن کہتا ہے میرے بندے تو وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں فرمایا میرے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں فرمایا میں نے بھی غصے کو پی لیا نے کہا اللہ فینا اور قرآن کہتا ہے میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو غلطی کو معاف کر دیتے ہیں فرمایا میں نے بھی معاف کیا اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں فرمایا میں نے بھی احسان کیا جاؤ میں نے آزاد کر دیا ہے تمہیں حضرت فضیل ابن عیاض جو بعد میں اپنے وقت کے ولی اللہ گزرے پہلے دور میں ڈاکو تھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں ایک دیوار پہ بیٹھے ہیں پھلانگنے کے لیے اور مسجد میں ایک غریب کھڑا تحجد پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے علم یعنی للذین آمنو ان تخشا قلوبہم تخشا ذکر اللہ اللہ فرماتے کیا وہ وقت قریب نہیں آ گیا کہ لوگ اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں وہی دیوار پھلانگ کے مسجد میں آتی ہیں کہتے ہیں آن الوقت وہ وقت آ گیا مجھے توبہ کرا دو اسی وقت توبہ کر کے پھر مقام ولایت پہ پہنچے قرآن میں جامعیت دیکھو قرآن کے پاک میں کام لیت دیکھو گے قرآن کی عظمت یہ ہے کہ اتارنے والا بھی رب العالمین اور پڑھانے والا بھی رب العالمین سینے میں جمانے والا بھی رب العالمین اور تفسیر سمجھانے والا بھی رب العالمین اور قیامت تک حفاظت فرمانے والا بھی رب العالمین صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ قرآن جب جبریل لے کے آتے تھے اور میرے محبوب پر آ کے تلاوت کرتے تو حضور آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے تاکہ قرآن کا کوئی لفظ جو ہے رہ نہ جائے بھول نہ جائے کوئی لفظ میں خطا نہ ہو جائے جبریل زور سے پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میرا بدری آہستہ آہستہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے بنا کہ محمد جلبی الا لئی نا فَإِذَا قرآن کرانا قُرْآنَ قرآن لئی نا بیانہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب جبریل پڑھے تو آپ زبان کو حرکت بھی نہ دیں آپ چپ کر کے قرآن سنتے رہیں اس قرآن کو جیسے میں جمع کر کے تیرے سینے میں رکھنا اور تجھے قرآن پڑھانا بھی میرے ذمے اور پھر قرآن کے معنی سمجھانا بھی میرے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب دی میرے مدنی محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ و ہی وس سیون کثیرن کثیر بھی یاد رکھے کہ قرآن خود بھی موجودہ اللہ نے ہر پیغمبر کو موجودے دیے ہمارا ایمان ہے لیکن وہ زمانہ گزر گیا نبوت بھی گزر گئی موجودے بھی ختم نبوت بھی ختم رسالت بھی ختم اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو موجودے دیے ہمارا ایمان ہے ہوا مسخر ہے تخت اڑ رہا ہے لیکن دور گزر گیا وہ موجزہ بھی ختم موسا علیہ السلام کو موجود ملے علیہ السلام کو موجود ملے لیکن وہ دور ختم تو موجزہ ختم علیہ السلام کا دور ختم وہ موجزات ختم لیکن میرے اللہ نے میرے مدنی پاک کو جو موجزہ دیا ہے قرآن فیصلہ کر دیا کہ میرا محبوب تیری نبوت بھی ختم نہیں ہوگی یہ موجزہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں اور اللہ کے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اور پھر قرآن صرف موجزہ نہیں غور کرو تو قرآن اعجاز گر بھی ہے کیا مانا کہ اس کے پڑھنے والے اگر شوا شبلی بنا ہے جنید بنا ہے با یزید مستامی بنا سری سکتی بنا اولیاء اللہ بنے تو قرآن پڑھ کے بنے تو قرآن پڑھ کے علماء بنے تو قرآن پڑھ کے جس نے قرآن کو سینے سے لگایا اللہ نے اس کو بھی قیامت تک اونچا کر دیا تو میرا امت نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آئے ہیں وہ قرآن کیا ہے مسلمانوں یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا تھی صداقت کی سب سے بڑا ہتھیار کیا تھا اور انقلاب لانے والی کتاب کیا تھی اس لیے فرما دیا میرے محبوب نے کو تم نے پکڑ لیا تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے حاجی ہاں سمجھ لو تم تو پھر کہتے ہو نا جی ہمیں مولوی لڑاتے ہیں ایک مولوی جناب یوں کہتا ہے ایک مولوی یوں کہتا ہے یہ غلط بات ہے یہ سب شیطانی وساوس ہیں کوئی نہیں لڑا سکتا کوئی نہیں جھگڑے کرا سکتا فروئی مسائل میں اختلاف ہوتے ہیں وہ لڑائی نہیں ہوتی یاد رکھو اب دیکھو نا ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کچھ کہتے ہیں امام شافی کچھ کہتے ہیں امام مالک کچھ کہہ رہے ہیں امام احمد ابن حنبل کچھ رہے کہہ ہیں ہیں یہ مجتہدین ان ان کا کا اجتہاد ہے ہے فہم قرآن کو سمجھنے میں حدیث کے سمجھنے میں فہم کا اختلاف ہے فروئی مسائل ہیں یہ علمی اختلاف ہے یہ ایسا اختلاف نہیں اللہ معاف کرے کہ کفر و اسلام کی جنگ چھڑ جائے مثلا ایک چھوٹی سی بات میں سمجھا دوں کہ جب تم عمرہ کر لیتے ہو یا